فرامین اور احکامات سے دور اگر والدین اولاد کی اس انداز میں پرورش اور تربیت کرے جس طرح سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا ہے تو وہ والدین کے لیے باعث رحمت باعث مغفرت اور باعث سکون ثابت ہو سکتے ہیں اور کل کلا یہی بچے جب بچوں والے بنیں گے تو اپنی اولاد کے لیے بہترین والدین ثابت اور اس کے پیچھے بنیادی نقطہ یہی ہے کہ اگر والدین نے ان کی تربیت ابتدا میں اچھے انداز سے کی ہو اچھے انداز سے مراد ذہن میں پیدا ہونے والا تخیلات میں ابھرنے والا انداز نہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین رب العالمین کی نازل کردہ شریعت و دین اور امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت متحرہ ہے دین اسلام نے بچے کی پیدائش سے بہت پہلے بچے کی تربیت کے بارے میں سوچا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تن کا کسی بھی عورت سے اگر کوئی آدمی نکاح کا خواہاں ہوتا ہے خواہش مند ہوتا ہے اس سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو اس کی بنیادی طور پر چار وجوہات اور چار اسباب ہوا کرتے ہیں یا تو اس کے مال و دولت کی بنا پر انسان بندہ چاہتا ہے کہ میں اس سے نکاح کروں ولی حسبی یا پھر اس کے خاندان اس کی برادری اس کے کنبے قبیلے اس کے حسب و نصب کی بنا پر بندہ اس کے ساتھ شادی کا ہاں ہاں خواہش مند ہوتا ہے والی جمالی یا پھر اس کے حسن و جمال اس کی خوبصورتی اور رہنائی کی بنا پر انسان بندہ اسے اپنے عقد میں لانا چاہتا ہے والی یا پھر سبب یہ ہوتا ہے کہ اس کی دین داری اس کا تقویٰ ورا اس کی خصیت الہی اللہ رب العالمین کی اطاعتوں میں زندگی کو بسر کرنا یہ ایک سبب ہوتا ہے جس کی بنا پر انسان کسی عورت کو اپنے نکاح میں رکھنا چاہتا ہے نکاح میں لانا فرمایا فض فر لذات الدین ساری بت یادا کا تیرے ہاتھ ہاتھ آلود ہو جائیں تو دین والی کو ترجیح دے کر کامیاب ہو جا جو اللہ رب العالمین سے ڈر کے اللہ تعالی کے حقوق کو ادا کرنے والی ہوگی یقیناً وہ اسی مالک و خالق سے ڈرتے ہوئے اپنے خامد کے حقوق ادا کرنے میں بھی کوئی کثر نہ چھوڑے گی اور جو اللہ رب العالمین کی ملک العلام کی باغی نافرمان ہوگی تو خامد کی نافرمانی کرنا اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہوگی وہ خامد کی نافرمانی بھی کرے گی جو اللہ رب العالمین سے ڈرنے والی اور دین کو اختیار کرنے والی ہوگی وہ تیری تیری نسل کی اولاد کی پرورش ان کی تربیت اسلام کے اصولوں کے مطابق اللہ سے ڈرتے ہوئے کرے گی اور جو خود اللہ تعالی سے ڈرنے والی نہ ہو اللہ کے حضور کھڑی ہو کر قیام کر کے نماز ادا کرنے والی رکوع و سجود کرنے والی رب کے حضور جھکنے والی نہ ہو وہ یقیناً اولاد کو بھی اللہ رب العالمین کے ڈر اور خوف سے نہ آسنا رکھے گی خود شیطان کی مرید اور اس کی پیروکار بنی ہوگی ہوگی تو اولاد کو بھی اسی ڈگر اور اسی راستے پہ چلائے گی بندے کا تو کیا ہے وہ صبح سے شام تک گھر نہیں ہوتا صبح بچوں کو وہ ماتھا ان کا چوما سوئے ہوئے چھوڑ کے چلا گیا سارا دن کام کاج میں لگا رہا شام کو واپس پلٹا تو اس وقت تک بچے پھر سارا دن شرارتیں کر کے کھیل کود کے بھاگ دوڑ کے پڑھ لکھ کے تھکے سو چکے ان کی تربیت کرنا ان کے اخلاق کو بنانا ان کے کردار کو سنوارنا ان کی اسلامی تربیت کرنا اللہ رب العالمین کی ذات سے انہیں روشناس کروانا الہ العالمین کی عبادت کے لیے ان کو کھڑا کرنا یہ تو ان کی والدہ کا ان کی ماں کا کردار اور اس کا ذمہ ہے لہٰذا بہت پہلے سے دین اسلام نے اس بات کی طرف رہنمائی کی فرمایا فض فر بذات دین دین والی کو اختیار کر کے کامیاب ہو جا دنیا کے اندر بھی کامیابی ہے اور اخروی کامیابی بھی اسی کے اندر ہے کہ انسان نکاح کے لیے دین دار عورت کا انتخاب کرے جو اللہ تعالی سے صحیح معنوں میں ڈرنے والی اور اللہ تعالی کے حقوق کو صحیح معنوں میں ادا کرنے والی اسی طرح چونکہ عورت کا اپنا بس اور اختیار شادی کے معاملے میں کلی نہیں ہوتا ہوتا ہے اس کو بھی اختیار حاصل ہے کہ وہ رشتے کو پسند کرے یا ٹھکرا دے والدین اس کے لیے رشتہ پسند کرتے ہیں اگر اس کی پسند نہیں آتا تو وہ کہہ سکتی ہے کہ مجھے یہ پسند نہیں ہے اور یہ اس کا حق ہے جو کہ آج کل ہمارے معاشرے میں دیا نہیں جاتا ہے دین اسلام نے بہرحال اس کو حق دیا ہے لیکن وہ کلی یا اپنی مرضی اور من مانی کرنے والی نہیں ہے لہذا اس کے اولیاء کو کو کو اس اس کے کے والدین بھائیوں اللہ رب العالمین نے رہنمائی گائیڈنس فراہم کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تمہارے پاس تمہاری بہن کے لیے بیٹی کے لیے کوئی ایسا بندہ نکاح کا پیغام بھیجتا ہے ممن ترونا دینا ہو و خلوقہ کا ہو جس کے دین اور اخلاق پر تم راضی ہو اس کا دین دار ہونا تمہیں پسند ہے معلوم ہے یہ متقی ہے پرہیزگار ہے تقوی والا ہے اللہ کی عبادت کرنے والا نمازی پرہیزی بندہ ہے اور اس کا اخلاق بھی اچھا ہے یہ دو باتیں اگر اس کے اندر موجود ہیں بندہ کوئی بھی ہے ہاں وہ اپنی برادری کا ہے یا نہیں ہے وہ پہلا رشتہ طلب کر رہا ہے یا دوسری شادی کرنا چاہتا ہے کوئی بھی ہے اگر یہ دو چیزیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں اس کا دین اچھا ہے اور اس کا اخلاق اچھا ہے تو اس کو رشتہ دے دو اگر تم نے ایسا نہ کیا اس کو رشتہ نہ دیا تو کن فساد تو یاد رکھنا زمین میں فتنہ بپا ہو جائے گا زمین میں فتنہ کھڑا ہو جائے گا اور بہت لمبا چوڑا فساد ایسے دین دار آدمی کو رشتہ نہ دینے کی وجہ سے کھڑا ہو جائے گا اس کا دین بھی تمہیں پسند ہے معلوم ہے کہ بندہ دیندار ہے نوازی بھی ہے اور اس کا اخلاق بھی اچھا ہے اس کا کردار بھی اعلیٰ اوپر سے مگر ملنگ اور اندر سے جبر جلنگ نہیں ہے بلکہ اس کا ظاہر و باطن جو اس کے ظاہری حالات سے دیکھا جا سکتا ہے وہ ایک اچھا اور بہتر مسلمان مومن معلوم ہوتا ہے اس کو رشتہ دے دو مگر نہ زمین میں فساد اور فتنہ بپا ہو جائے گا یعنی دین اسلام نے نیک صالح جوڑے کو پسند کیا ہے لڑکی کے والدین کو تنبیہ کی ہے کہ رشتہ مانگنے والا اگر دیندار ہے تو انکار نہ کرو اور لڑکے اور اس کے اولیاء کو سکھایا ہے کہ دیندار عورت کو ترجیح دو ہاں وہ تمہاری ذات اور برادری سے ہو یا نہ ہو اس کے پاس حسن و جمال موجود ہو یا نہ ہو مال و دولت کی فراوانی اس اس کے پاس ہو ہو چاہے نہ کا اعتبار نہیں اعتبار چوتھی چیز کا جو دین والی ہے کہ اگر وہ صاحب دین ہے دین دار ہے تو اس کو اختیار کرو اس کو ترجیح دو اس کی اطاعتوں کے اندر ہی اس کا حسن پیدا ہو جائے گا اور اس کی فرما برداریوں اور خامد کی حقوق کی ادائیگی سے ہی اس قدر ماحول اللہ تعالی اعلی اور بہتر بنا دے گا کہ مال و دولت کا جو فقدان تمہیں ظاہر نظر آتا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن مجید میں وعدہ کیا ہے کہ من کا نا جو بندہ فقیر ہے تنگ دست ہے وہ اللہ رب العالمین کے اس فرمان کے مطابق نکاح کر لے یغنی اللہ من فبلی اپنے فضل سے اللہ تعالیٰ اس کو غنی بنا دے گا اس کو پریشان ہونے کی کوئی حاجت و ضرورت نہیں مرد اگر دیندار ہوگا تو یقیناً وہ بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا اچھے اخلاق کو برتنے والا ہوگا اور وہ حلال کما کر لائے گا جب وہ حلال اس کی اولاد کھائے گی تو جو حلال غذا سے پرورش پانے والا دل و دماغ ہے جو جسم ہے وہ یقیناً بہت اعلیٰ بہت بہتر اور اللہ رب العالمین کے دین کے بہت قریب ہو پھر اسی طرح نکاح اور شادی کے ہو جانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا اتاکم اذا اتا احدکم اہلہ جب بھی تم میں سے کوئی بندہ اپنے اہل کے پاس اپنی اہلیہ کے پاس بیوی کے پاس جانے لگے تو مباشرت سے قبل وہ دعا کرے اللہم جنبنا الشیطان و جنب الشیطان ما رزقتنا اے اللہ تو ہمیں بھی شیطان کے شر اور اس کی شرارتوں سے بچا اور ہماری اس مباصرت کے نتیجے میں جو اولاد پیدا ہونے والی ہے اسے بھی شیطان کے حملوں سے محفوظ رکھ یہ دعا پڑھ کے آدمی اپنی بیوی سے جمع کرے اللہ رب العالمین نے اس ملاپ کے نتیجے میں اگر ان کی قسمت میں اولاد رکھی ہو لم تذرہ الشیطان آبادا شیطان اس اولاد کو کبھی گمراہ نہیں کر سکے گا یعنی اولاد کے پیدا ہونے سے قبل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت ان کی پرورش اور ان کو دیندار بنانا شیطان کے شر سے محفوظ رکھنا ان تمام تر باتوں پر بڑی کڑی نظر اور مضبوط گرفت کی ہے تاکہ جو نسل پیدا ہو پروان چڑھے وہ صحیح معنوں میں مسلمان ہو کاغذی خانہ پوری والے مسلمان نہ ہو پھر اولاد پیدا ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ کان میں آزان کیوں اس کے دماغ میں جو سب سے پہلی صدا گونجے وہ اللہ رب العالمین کی توحید اور اللہ تعالی کی وحدانیت کی اور پھر کسی نیک صالح آدمی کے ہاتھوں اس کو گڑتی دلوائی جائے ایک عورت آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہنے لگی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بچہ پیدا ہوا ہے اور میں آپ کے پاس اس کو لے کر آئی ہوں تو ان کا تاکہ آپ اس کو گٹی دے مرتی دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور منگوائی کھجور کو اپنے منہ میں ڈالا چبایا چبا کر نرم کر کے اس بچے کے تالوے کے ساتھ لگا دیا اور بچے نے اس کو چوسا اور کھا گیا یعنی دینے کا طریقہ کار بھی سمجھایا ہے یعنی کہ ہمدرد کی وہ بنی بنائی گٹی یا عورتیں وہ کچھ پکا کے تیار کرتی ہیں ہاتھ سے پکڑ کے اور اس کے منہ میں ڈال دی نہیں گٹی دینے کا طریقہ کار یہ ہے کہ انتہائی طاقتور ترین چیز سب سے پہلے بچے کے پیٹ میں جائے اور کھجور بہت اعلیٰ چیز ہے اس کے اندر بہت سا فولاد جمع ہوتا ہے جو فوراً بچے کے جگر کو تحریک دے کر اور خون کو پیدا کرتا ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک صحت مند آدمی کا لعاب وہ بچے کے جسم میں داخل ہو کھجور چبائے بندہ منہ میں پھر بچے کے منہ میں ڈالے اس کا فائدہ کیا ہوگا یہ ایک بہترین ویکسینیشن ہے آج ہمارے ہاں یہ جتنے لٹیرے ہیں لوگوں کے ایمان کے ویکسینیشن کے نام پہ وہ بندروں اور بن مانس کے تھائی رائٹ گلینڈ سے وہ چوسی ہوئی رسوبتیں اور اس کو کلون کر کر کے یہ ظالم وہ بھر بھر کے ٹیکوں کے اندر اور ملا ملا کے ویکسینوں کے اندر بھیج رہے ہیں پوری دنیا میں ان ظالموں کا تو عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ انسان پہلے بندر تھا وہ ڈارون کا ارتقاء کا نظریہ وہ پڑا ہوگا کتابوں کے اندر بھی کہ وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ انسان یہ بندر کی ترقی یافتہ شکل ہے یہ اس کا ڈار کا ایک نظریہ ہے اور یہ سارے اللہ رب العالمین کے وجود کے منکر جتنے بھی لوگ دہریے قسم کے یہ سارے کے سارے اسی عقیدے کے حامل ہیں کہ انسان ایک حادثے کی پیداوار ہے اور بتدریج انسان بنا اور اسی عقیدے اور نظریے کے نتیجے میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بندر چونکہ ایک مخلوق اللہ تعالیٰ کی ایسی ہے جو کہ ہر وقت اعلیٰ ترین چیز کھاتا ہے جنگل کے جگہ جگہ سے وہ اپنا اپنی خوراک کو حاصل کرتا ہے اور اس کے اندر جراثیموں سے دفاع کی مضبوط صلاحیت موجود ہے تو وہ اس کے غدہ نقامیہ سے غدہ اعصابیہ سے وہ رسوبتیں کھینچ کر نکالتے ہیں اور پھر اس کو کلون کر کے بہت بڑی بڑی مقدار میں اس کو پیدا کر کے اور ادویات کے اندر ملاتے ہیں جس کو یہ اینٹی بایوٹک کا نام دیتے ہیں اور ویکسینیشن کا نام دیتے ہیں وہ ساری ویکسینوں اور حفاظتی ٹیکوں اور پولیو کے قطروں کے اندر یہ وہ حرام گند حرام جانور کے جسم کے اجزاء شامل ہوتے ہیں اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ بچہ جس کی ویکسینیشن اس ترین انداز کے ساتھ کی گئی ہو ہو وہ بڑا کر باندر ہی بنتا ہے بندر کی طرح اچھلے گا کودے گا ناچے گا گا گائے کبھی ادھر چھلانگ لگائے گا کبھی ادھر چھلانگ لگائے گا کوئی عقل نہیں کوئی مت نہیں نوجوانوں میں اوچھے پن کا وجود جو آج بزرگ دیکھتے اور پریشان ہوتے ہیں اس کا سبب یہ ویکسینیشن ہے کہ بچے کے پیدا ہوتے ہی جو ویکسین اسے دی گئی اس کے اندر پیچھے کیا ہے وہ بندر اس کا دماغ اس کے دماغ کی رتوبتیں اس کے پٹھوں کی رتوبتیں وہ بچے کے جسم میں داخل کی گئی ہیں تو اس کے خون کے اندر صرف اور تحلیل ہو کر مل کر اس کے اجزاء کے اندر حتیٰ کے خون کی پلیٹ تک وہ اثر انداز ہوتی ہیں اور اس کے دماغ پر وہ چھاتی ہیں نتیجہ یہ نکلتا ہے اس کے اندر وہ حرکتیں جو ایک بندر کی ہوا کرتی ہیں وہی پیدا ہو جاتی ہیں دیکھتے کہ جو آدمی زیادہ نقالی کرے دوسرے کی نقلیں اتارے تو اس کو بندر کے ساتھ تشویح دی جاتی ہے کیونکہ بندر کی عادت ہے اس کے دماغ کے اندر کوئی عقل مت کوئی نہیں ہوتی دماغ اس کے کہتے ہیں کہ دو دماغ ہوتے ہیں لیکن عقل نام کی شے کوئی نہیں ہوتی اس کے اندر وہ کیا کرتا ہے جو کسی کو کچھ کرتے دیکھتا ہے وہی کرنے لگ جاتا ہے اور آج کا ہمارا نوجوان مرد ہو عورت لڑکا ہو یا لڑکی دیکھ لو انہیں آپ نے لاکھ سمجھائیں کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہے یہ نہ کرو یہ ٹھیک ہے یہ کرو کبھی نہیں مانیں گے لیکن وہ الٹا کام اگر ہوتا ہوا دیکھ لیں گے تو فوراً کرنے لگ جائیں گے منع کرنے کے باوجود موٹی سی مثال میں دیتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے مسلمان مرد کا لباس رکھا ہے کہ وہ نصف پنڈلی تک ہو نصف پنڈلی تک آدھی پنڈلی ننگی ہو اور کبھی کبھار نصف پنڈلی سے تھوڑا سا نیچے تھوڑا سا اوپر چلا جائے کوئی حرج نہیں کیونکہ گٹنے تک چھپانا مرد کو فرض ہے اس سے نیچے چھپانا فرض نہیں ہے اور دکھنے کو ننگا رکھنا فرض ہے اس کے درمیان این وقت کے اندر میانہ روی دین اسلام نے سکھائی کہ نہ تو زیادہ اٹھا کے گھٹنے کے قریب کر لو نہ زیادہ نیچے لے جا کے ٹکنے کے قریب کر لو بلکہ این وقت میں نصف پنڈلی پر رکھو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت وعید سنائی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی طرف کل قیامت کے دن نظر رحمت کے ساتھ دیکھے گا نہیں اس کے ساتھ سلام کرنا گوارا نہیں کرے گا اور اس کو گناہوں سے پاک نہیں کرے گا اور اس کے لیے دردناک عذاب ہے جو بندہ اپنی شلوار اپنا ٹخنوں سے نیچے لے کے جائے بڑی سخت وعید ہے لیکن کبھی نہیں مانے گا اگر کسی بیچارے کو دیکھ لیا تو اس کی شلوار نیچے پنڈلی پہ ہے وہ جی درجی سے غلطی ہو گئی تھی کہ کپڑا کم ہو گیا تھا سلاب آیا ہوا ہے یا پانی لگا کے آئے ہو عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں اس کا مذاق اڑاتے ہیں بجائے اس کے کہ خود شرم سے مرے جو سنت کرتا اس کا مذاق اڑاتے ہیں اچھا پھر یہی لوگ جو شلوار کو نصف پنڈلی پر کرنے کے لیے راضی نہیں جب یورپین لوگوں کو انگریزوں کو امریکن کو عیسائیوں کو یہود و نصارہ کو ہندوؤں مجوسیوں کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے نکریں پہنی ہوئی ہیں گھٹنے تک وہ پینٹ تھی اچھا یہ کیا کرتا ہے لنڈے سے جا کے نکر نہیں ملتی تو پرانی پینٹ لے کر اس کو گھٹنوں سے کاٹ لیتا ہے اور کچھے پہن کے پھرتے رہتے ہیں سارا دن پھر کوئی شرم نہیں آتی کوئی حیا نہیں کوئی وہ جو باتیں دوسروں کو کرتے تھے نصف پنڈی نگی کرنے کے لیے یہ پوری پنڈلی نگی کر کے پھر رہا ہے کوئی عقل مات نہیں پورا وہ بندر والا کردار اور انداز کہ جو اس نے دیکھا کر گزرا کوئی نہیں سوچا میرا اس کے اندر فائدہ کیا ہے اور نقصان کیا ہے تو بہرحال دین اسلام نے یہ سب سے پہلی ویکسین کو دی ہے کہ صحت مند آدمی کا لعاب اس بچے کے جسم میں جائے اس لعاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے اینٹی بایوٹک صلاحیت رکھی ہے یہ مضر اثرات اور جراثیم کو جسم کے اندر سے ختم کرتا اور مارتا ہے اور پھر جو کھجور ہے وہ بھی انسان کے اندر قوت مدافعت کو پیدا کرتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو گھٹی دی اور سمایا کم محمد و کل نی تو ہوں اب القاسم میں نے اس بچے کا نام محمد اور اس کی کنیت ابو القاسم رکھی اچھے سے اچھا نام چن کے اچھا نام پسند کر کے رکھا جائے اور سب سے اچھے نام اللہ رب العالمین کے اللہ تعالیٰ کے انبیاء اور رسولوں کے نام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اور صحابیات طیبات کے نام سب سے اعلیٰ ترین اور اچھے ترین نام اللہ کے نام کے ساتھ نقل عبد لگا کے رکھا جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دیگر انبیاء کے نام رکھے جائیں ابراہیم اسماعیل عیسیٰ موسا ادریس یعقوب بڑے اچھے اچھے نام ہمارے ہاں تو یہ ایک ٹریک چل نکلا ہے کہ کوئی ایسا نام ہونا چاہیے جو پہلے کسی نے نہ رکھا اچھا جو پہلے کسی نے نہیں رکھا وہ نام کس کا ہوگا مسلمان کا تو کام یہ ہے کہ وہ قرآن یا حدیث سے اپنا اپنے بچے کا نام انتخاب کرے منتخب کرے اور وہ تو سارے پہلے سے موجود ہیں اور لوگوں کے ہاں معروف بھی ہیں کچھ ایسے ہیں جو معروف نہیں ہیں یہ کہتا ہے ایسا نام تلاش کروں جو برادری میں کم از کم کسی کا نہ ہو یا دوست احباب کے اندر کسی کا نہ ہو یا بڑا انوکھا سا کوئی نام ہو اور بڑا یعنی کہ ہلکا سا اور جدید سا نام ہو اچھا وہ جدید سا نام کدھر سے آئے گا وہ شیطان ڈالے گا شیطان دماغوں کے اندر کیونکہ آسمان سے آنے والی وہی تو ختم ہو گئی ہے نا اب ایک ہی باقی ہے بہین شیاتینا شیطان اپنے دوستوں کی طرف وہی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والی وہی ختم ہو گئی دینا اللہ نے دین اسلام کو مکمل کر کے اپنی رضامندی کا اظہار کر دیا اور اعلان کر دیا کہ دین پورا ہو گیا تو بہرحال نام اچھا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھنے کے لیے کہا ہے ایسا نام بچے کا یا بچی کا رکھا جائے یہ یاد رہے کہ نام کا بہت اثر ہوتا ہے بچے کی ساری زندگی پر بچے کی ساری زندگی پر نام کا بہت اثر ہوتا ہے مثلا ایک مثال دیتا ہوں کہ ہر وہ شخص جس کا نام عبداللہ یا عبد الرحمان ہے وہ عموماً اکثر تقریباً ننانوے فیصد ایسے بچے بہت تیز ذہنیت کے اور بڑی مضبوط ذہانت اور حافظے کے مالک ہوتے ہیں جن کا نام عبد اللہ یا الرحمان ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ دو نام عبد اللہ اور الرحمان اللہ رب العالمین کو بڑے محبوب اور بڑے پسند ہیں تو نام کا بہت اثر ہوتا ہے اسی طرح برے ناموں کا زندگی پر صحت پر برا اثر ہوتا ہے اسی طرح اوچھے قسم کے جو نام ہیں مثلا وہ گھر میں بچے کو اس کے اصلی نام اصل نام عبداللہ عبد الرحمان عبد المالک عبد الخالق اچھے اچھے نام رکھے ہوئے ہیں لیکن اس اصل نام کو چھوڑ کے اس کا ایک مختصر سا کوئی شتونگڑا سا نام تلاش کر لیتے ہیں کوئی کوئی کوئی کوئی بیٹے کو کہے گا چاند پھول تارا یہ نام ہے اس کے اندر ان ناموں کے اندر اوچھا پن ہے اور بڑے عجیب عجیب لوگوں نے اس طرح کے نام رکھے ہوتے ہیں حالانکہ حقیقی نام اس کا کچھ اور ہوتا ہے اور جب اس کو اس الٹے نام سے پکارا جاتا ہے وہ ماں اپنے بیٹے کو چاند کہتی ہے تو پھر وہ چاند ہی چلاتا ہے تو اس نام کا زندگی پر بچے کے اخلاق پر اس اس کی کردار پر اور ذہنیت پر بڑا اثر ہوتا ہے کسی معزز آدمی کا نام ایسے نہیں ہوتا بچے کا نام ایسا رکھا جائے جس کے اندر اس کے لیے عزت ہو اس کی حوصلہ افزائی ہو اور والدین بڑے بہن بھائی بچے کو پکارے آواز دے تو وہ اپنے بلانے کے اندر ایک وقار محسوس کرے اور اس کے دل دل و دماغ میں یہ احساس ہو کہ میری اس معاشرے میں کوئی حیثیت کوئی عزت اور اہمیت ہے جب وہ اپنی عزت اپنی حیثیت اور اہمیت کو سمجھے گا تو پھر یقیناً وہ بہت سارے ایسے کاموں سے اجتناب کرے گا جو ایک باعزت شخص کے لیے نہیں ہوتے اور اگر نام کو بگاڑ بگاڑ کے نام لیا جائے گا عبد الماجد کو ہم نے ماجو کہنا ہے تو وہ پھر ماجو والی حرکتیں کرے گا سمجھے دنیا میں برادری میں گھر کے اندر میرا کوئی وقار کوئی حیثیت اور اہمیت نہیں ہے اعلیٰ حاض القیات اسی طرح سے کام چلتا ہے اور یہ چیز بچے کی نفسیات پر غیر محسوس طریقے سے اثر کرتی ہے بچی ہو یا بچہ ہو نام اس کا چنے اعلیٰ ترین بہترین اور اس کو پکارے آواز دے ادب کے ساتھ عزت کے ساتھ احترام کے ساتھ بڑوں کی عزت و احترام تو کرنا ہی ہے لیکن جب یہ چھوٹوں تک منتقل ہوگی تو بڑوں کی عزت بہت زیادہ بڑھ جائے گی اور دنیا کو تو سادہ سا اصول ہے کہ عزت کرو اور کرواؤ اگر تم کسی کی نہیں کرو گے تو وہ بھی تمہاری نہیں کرے گا پر بچہ وہ بےچارہ صاف ستھرے ذہن کا کورے دماغ کا سارے ذہن کا ہوتا ہے اس کے دل و دماغ پہ جو باتیں نقش کر دی جاتی ہیں وہ ہو جاتی ہیں ابتدا ہی سے اس کی تربیت کا خاص اہتمام پھر اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا فسا اولادکم تعلموا لا الہ الا اللہ تمہارا بچہ بولنے لگے اس کو اللہ کے نام کی تعلیم دو لا الہ الا اللہ کی تعلیم دو وہ لا الہ الا اللہ کہے اس کی پہلی کلام جو اس کی زبان پہ آئے وہ لا الہ ہونی چاہیے ابو امی کہنا دادا دادی نانا نانی کہنا وہ سیکھتا رہے گا جو تم نے سکھانا ہے وہ یہ سکھانا ہے کہ اس کو لا الہ الا اللہ کی تعلیم دو تاکہ اس کے دل و دماغ پر یہ بات نقش ہو کہ میرا الہ معبود رب تعالی مالک خالق ہے اگرچہ وہ اس کے ترجمے اور معنی کو نہیں جانتا لیکن یاد رہے کہ ان الفاظ کا دماغ پر بڑا اثر ہوتا ہے اور موٹی سی مثال سمجھے کہ قرآن مجید کون اس کا معنی جانتا ہے عام معاشرے میں بہت کم لوگ ہیں جو قرآن مجید کی آیات کا ترجمہ اور اس کا معنی جانتے ہوتے ہیں لیکن جب بھی کسی بھی مومن اور مسلمان آدمی کے سامنے اللہ رب العالمین کے قرآن کی کوئی بھی آیت تلاوت کر دی جائے اس کا معنی نہیں جانتا پتا نہیں ہے کہ اللہ نے اس آیت کے اندر مجھے خوشخبری دی ہے یا مجھے ڈرایا ہے اس میں نعمتوں کا ذکر ہے یا عذاب کا ذکر ہے جنت کا ذکر ہے یا جہنم کی ہول ناکیوں کا ذکر ہے علم نہیں اس بات کا اللہ نے کچھ احکامات اس کے اندر جاری کیے ہیں عقیدہ سمجھایا ہے تو عید سمجھائی ہے ایمان پتہ نہیں ہے لیکن چونکہ یہ مسلم اور مومن ہے اور اس نے اللہ تعالیٰ کے قرآن کی آیت سنی ہے یہ فوراً ہو جائے گا اس آیت کے لیے با ادب ہوگا خاموشی اختیار کرے گا اور پھر کوئی بعید نہیں کہ اللہ رب العالمین کے قرآن کی وہ آیت سن کے بلا ساختہ اس کی زبان سے سبحان اللہ کا کلمہ نکلے ہو سکتا ہے کہ اس آیت کے اندر آزاد کا ذکر ہو اور آزاد کے ذکر کے بعد اللہ کہنا چاہیے لیکن اس کو علم نہیں ہے نادانی کی وجہ سے لا علمی کی بنا پر اس نے کہنا کچھ ہے ہے رہا چونکہ معنی معلوم نہیں لیکن اس کا دل و دماغ پر ایک اثر ہے اور اللہ تعالیٰ نے تو قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو اہل ایمان کے دل اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے بن جاتے ہیں ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں یہ اثر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے قرآن کی آیات کا تو بہرحال لا الہ الا اللہ سکھانا یہ سب سے پہلا کام ہے بچے کے لیے آج کیا ہوتا ہے کہ بچہ پیدا ہوا ماں نے اس کو گود میں لیا اور لے کر بیٹھ گئی ٹیلی ویژن گھر میں سارا دن عشقیا گانے عشقیا نغمے غزلیں کچھ بچے کے کان میں پڑتی ہیں بچہ سنتا ہے ابھی بولنے کی صلاحیت نہیں رکھتا جب بولنے لگتا ہے تو بولنے سے پہلے وہ سمجھنا شروع کر دیتا ہے پہلے بات کو بچہ سمجھتا ہے کہ کیا کلمہ ہے کس طرح کہا جاتا ہے بولا جاتا ہے پھر اس کو بولتا ہے وہ اس کے چھوٹے ہوتے ہوئے ہی دل و دماغ کے اندر وہ مناظر وہ باتیں نقش ہوتی چلی جاتی ہیں اس کے نتیجے میں جب وہ بچہ پروان کرتا ہے بڑا ہوتا ہے اور کچھ گفتگو کرنے کے قابل ہوتا ہے اس کی زبان پہ گالیاں جاری ہوتی ہیں پھر والدین اس کو ٹوکتے ہیں لیکن وہ رکتا نہیں کیوں کہ اس نے اپنے والدین کی زبانی ہی یہ گالیاں سنی ہوتی ہیں اور اس کی فطرت اور عادت کے اندر یہ چیزیں شامل ہو چکی ہیں اس نے اپنی والدہ کو دیکھا ہے کہ جب اس کا کوئی بھائی اس کی کوئی بہن اس کی ماں کی بات نہیں مانتی آخر بچے ہیں ان کے اندر ضد ہر گرمی تھوڑی بہت پائی جاتی ہے لیکن اس کو آسن انداز میں سمجھانا چاہیے لیکن اس نے سنا کہ اس کی ماں نے جب اس کے بہن یا بھائی نے بات نہ مانی تو اس کو گالیوں سے نوازا اور اس کے لیے بد دعائیں کی عموماً عورتیں گھروں کے اندر ایسے ہی کیا کرتی ہیں پھر ان بد دعاؤں کا نتیجہ جب سامنے آتا ہے پھر خود بیٹھ کے روتی ہیں تو اسی لیے کہا کہ عورت جو گھر میں آئے وہ بھی اللہ رب العالمین کے دین کو سمجھنے والی ہو اولاد جب پیدا ہو ان کو بھی دین کی تعلیم دینا شروع کر دو اللہ اللہ کی تعلیم ان کی زبانوں پہ گانے جاری نہ ہوں وہ گھر میں گانے چلتے سنیں گے دیکھیں گے پھر وہی کام کرنے کی کوشش کریں گے ناول ڈائجسٹ عشق یا فلمیں ڈرامے اور رومانسی اور اسی طرح وہ پیار محبت کی داستانیں ان کو سننے کو دیکھنے کو ملیں گی تو پھر اس کو اپنی پریکٹیکل لائف میں تجرباتی زندگی کے اندر اس کو آزمانے کی کوشش کریں گے اور یہ بھی چھوٹی سی بچی گانا سنتی ہے اور اس کی زبان پہ آ جاتا ہے اس کو حفظ ہو جاتا ہے یاد ہو جاتا ہے دماغ میں نقش ہو جاتا ہے وہ بول بولتی ہے اس کو پتہ نہیں رسک کیا چیز ہوتی ہے اور محبت میں مر جانا اور سڑ جانا اور گل جانا یہ کیا ہوتا ہے پتہ نہیں ہوتا لیکن آہستہ آہستہ آخر پروان چلے گی اس کے دماغ میں یہ باتیں نقش ہے جب وہ جوانی کی دہلیز سے قدم رکھتی ہے تو پھر وہ ان باتوں کو محسوس کرنا اور سمجھنا جب شروع کرتی ہے تو پھر وہ جو کچھ اس نے سنا اور سمجھا ہوتا ہے اپنی چھوٹے ہوتے ہوئے زندگی کے اندر پھر اپنے دائیں بائیں نظریں چرا کر چہرے کو چھپا کر وہ اس کو آزمانا اور پرکھنا چاہتی ہے اور پھر گھروں کی بربادی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور بعد میں وہی والدین اپنی اسی اولاد پر نادم اور اور شرمندہ ہوتے ہیں جن کو کہ گمراہ کرنے اور خراب کرنے کا پیش خیمہ وہ خود ثابت ہوئے ہیں لہٰذا دین اسلام نے تعلیم دی تو علم لا الہ الا اللہ بچہ بولنے لگے اس کو لا الہ الا اللہ کی تعلیم دو اسلامی کلمات اس کی زبان پر جاری ہوں وَأْمُرُوهُمْ وَهُمْ سَبْعِ سِنِينَ بچہ سات سال کا ہو جائے اس کو نماز کا حکم دے آج کیسی ہوتی ہے کہ بچہ چار سال کا ہوتا ہے ساڑھے چار سال کا ہوتا ہے پانچ سال کا ہوتا ہے ماں محلے کے سکول میں قریبی اس کو جا کے داخلہ کر کہ جی صبح سے لے کے دوپہر تک چار پانچ ساڑھے پانچ چھ گھنٹے یہ تمہارے پاس جو تمہارے دل و دماغ میں آتا ہے اس کے کورے دماغ پر وہ نقش کر دو سکولوں کے نام بڑے اعلیٰ لٹل اینجل پبلک اسکول فرشتے سراط مستقیم سراط الجنا ہائی اسکول بڑے بڑے اچھے اچھے نام لیکن اس سراط الجنا ہائی اسکول کا جب گیٹ کھلتا ہے تو اندر سے جو بچہ درامد ہوتا ہے پورا کٹھا انگریز نظر آتا ہے سر سے لے کے پاؤں تک پورا یہودی پورا عیسائی کوئی پہچان نہیں کر سکتا کہ یہ مسلمان کا بچہ ہے یا انگریز کا بچہ ہے اور ماں بچے کو تیار کر کے اور بڑی خوشی سے کہتی ہے اپنے خامد کو کہ دیکھ میرا بچہ پورا بالکل انگریز نہیں لگتا کوئی پوچھنے والا تو ہو اس سے ظالم میں مسلمان تھا میرے باپ دادا مسلمان تھے اس کی رگوں میں میرا خون دوڑتا ہے میں نے اسلام پر پرورش پائی یہ مسلمان کا بچہ تھا تو نے اسے یہودی اور عیسائی بنا دیا ہے نہیں یہ بھی بڑا خوشی محسوس کرتا ہے اور پھر بچہ سکول نہ جائے ضد کر لے کبھی اس کو پیسے دے کے لالچ دے کے مار پیٹ کے بھیجا جاتا ہے نہیں جاؤ جاؤ ضرور جاؤ بلکہ خود اسکول کے گیٹ کے اندر دھکا دے کے واپس آ جاتے تو یہ پڑھ لے لیکن نماز کے لیے والدین بچوں کو لانے میں بڑی ادب اور بڑی شرم اور بڑی ہار محسوس کرتے ہیں نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سات سال کا بچہ ہو جائے اس کو نماز کے لیے بلاؤ نماز کے لیے لے کے آؤ اس کو نماز پڑھنے کی تلقین کرو اس کی تربیت کرو نماز کے لیے ہمارے ہاں مساجد کا بڑا عجیب ماحول ہے اگر کبھی کوئی بچہ بیچارہ آ ہی گیا مسجد میں اور اس نے اپنے بچپنے کی وجہ سے کوئی حرکت کر دی کوئی شرارت کر دی شور مچا دیا تو اتنا شور اس بچے کا نہیں ہوتا نماز کے دوران جتنا نماز کے بعد اس بچے کو سوکنے والوں کا ہو جاتا ہے کیوں آ گئے یہ مسجد میں کیا لینے آ گئے مارو ان کو پکڑو ان کو نکالو ان کو نہیں دین اسلام کا یہ مزاج نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کیا تھا نماز پڑھا رہے ہیں اور اپنی گود میں اپنی نواسی اماما بنت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو اٹھا رکھا ہے رکو سجدہ کرتے ہیں نیچے بٹھا دیتے ہیں پھر اٹھتے ہیں اور گود میں پھر لے لیتے ہیں سجدہ کیا ایک دن بڑا لمبا سجدہ کر دیا صحابہ کرام فرمانے لگے ہمارے دلوں میں یہ خدشہ پیدا ہونے لگا کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ہو تو نہیں گیا لیکن جب آپ نے سجدے سے سر اٹھایا تو دیکھا حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آپ کے ساتھ لکھ رہے تھے اور آپ نے سجدہ اس شوق میں لمبا کر دیا کہ چلو یہ اپنا شوق پورا کر لیں بچے ہیں مسجد کے ساتھ مانوس ہوں سیدنا حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما مسجد میں داخل ہوتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں سبز رنگ کے لمبے لمبے چولے انہوں نے پہنے ہوئے ہیں اور جب وہ مسجد میں داخل ہوتے ہیں رش کی وجہ سے گزرتے ہوئے کبھی لڑکتے ہیں گرتے ہیں کبھی سنبھلتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ چھوڑ کے ممبر سے نیچے اترے ایک کو دائیں جانب اٹھایا اور ایک کو بائیں ہاتھ میں اٹھایا اور پھر واپس ممبر پہ تشریف لا کے خطبہ جمعہ کا آغاز کر دیا اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے سچ کہا تھا کہ تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ اور آزمائش ہے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میں چھوٹا ہوا کرتا تھا مسجد نقدی کے راستے میں ایک بڑھیا عورت ہوتی تھی جس کا نام ام سلیس رضی اللہ تعالی عنہ تھا وہ بچوں کو جمع کرتی اور ان کو ترغیب دلاتی کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد نبی میں جمعہ پڑھنے جاؤ تو جو بچہ بھی مسجد میں جمعہ پڑھنے جاتا تھا واپسی پہ وہ انہیں کھلایا کرتی تھی اور پھر بچے کھانے کے شوق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بڑی خوشی خوشی جمعہ پڑھنے جاتے تھے کہ آج واپسی سے ہماری چکندروں سے ضیافت ہوگی یعنی ان کے ہاں ماحول تھا کہ بچے کو ترغیب دلا کے لالچ دے کے اس کو کہہ کہلا کے کسی نہ کسی طریقے سے اس کو انس اور پیار اور محبت والا ماحول مسجدوں میں دے کے قریب کیا جائے مسجدوں میں لایا جائے کل یہی بڑے ہونے ہیں بڑے چل بسیں گے انہوں نے ہی مساجد کو آباد کرنا ہے آج ہمارے نوجوان اور بزرگ بچوں کی شرارتوں پر بچوں کو مار پیٹ کے تھگا دیتے ہیں اور بعد میں کیا ہوتا ہے کہ جب وہی بچے بڑے ہو کر مسجدوں سے خائف مسجدوں کے ڈرے ہوئے مسجدوں میں داخل نہیں ہوتے اور مسجد میں داخل ہونا پھر آہستہ آہستہ وہ اپنے لیے اور شرم محسوس کرنا لگ جاتے ہیں تو پھر یہ تبصرے کرتے ہیں کہ دیکھو آج کی نوجوان نسل کو تو نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہے رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ آتا ہے اور حافظ صاحب مسلح پہ کھڑے ہو کر تراویاں پڑھاتے ہیں چند ایک دن مسجد میں شور و غوغا ہوتا ہے بچوں کی شرارتیں ہوتی ہیں اور بڑے لوگ انہیں ڈانٹ ڈپٹ کے بھگا دیتے ہیں نتیجہ تن پانچ سات دن گزرنے کے بعد وہ چند ایک گنے چنے لوگ نمازی مستقل وہی باقی رہ جاتے ہیں اور رمضان کی برکتوں سے جو لوگ آئے تھے اپنے عقیدے اور عمل کی اصلاح کرنے کے لیے اور بہت شاندار موقع تھا نمازیوں کے لیے کہ نئے آنے والے بھائیوں کا استقبال کریں ان کی حوصلہ افزائی کریں اور ان کو دین کی جانب راغب کریں بجائے اس کے کہ وہ انہیں دین کی جانب لے کے آئیں وہ انہیں دین سے دور کرنے والے بن جاتے ہیں اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہماری نئی نسل وہ دن بدن دن دین سے دور ننگے دنیا ننگے دین بنتی جا رہی ہے اور اس میں قصور کس کا ہے یقیناً ان معصوم بچوں کا نہیں ہے ان معصوم بچوں کی تربیت کرنے والے صاحب شرور صاحب دانش والدین آئزہ و اقربا اور ان کے ماحول کے لوگوں کا ہے اور بعد میں اگر والدین اولاد کا شکوہ کریں شکایت کریں کہ یہ اولاد ہماری نافرمان ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے انہیں اپنے کا جائزہ لینا چاہیے کہ ان کو نافرمان بنانے میں ہمارا کس قدر کردار ہے اور آج جو ہمارا گھر اجڑ رہا ہے اور جو تباہیاں نظر آ رہی ہیں والد کا منہ ایک طرف ہے بیٹے کا منہ ایک طرف ہے بھائیوں کی آپس میں بنتی نہیں ہے بہنوں کے سروں پہ کوئی دستے شفقت رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے یہ سارا ماحول پیدا کیوں ہوا یقیناً وہ ان کی تربیت نہ کرنے کی وجہ سے اور ان کو دین اور اسلام سے روشناس نہ کروانے کی وجہ سے پھر فرمایا وزریبوہم علیہا وہم ابناؤ عشری سنین جب بچہ دس سال کا ہو جاتا ہے اور وہ نماز پڑھنے میں کوتاہی کرے تو اس کو سزا دو اس کو مارو مار پیٹ کے دس سال سے پہلے سختی نہیں کرنی مارنا پیٹنا نہیں ہے ہاں ڈانٹ دپٹ یہ پہلے سے شروع ہو جائے گی نماز نہ پڑھنے پر ڈانٹنا تنبیہ کرنا یہ پہلے سے شروع ہو جائے گا لیکن دس سال کی عمر تک بھی اگر وہ نماز کے عادی نہ بنے تو انہیں سزا دی جائے انہیں مارا پیٹا جائے انہیں کھینچ کر زبردستی نماز پڑھوائی جائے تاکہ جب وہ بالغ ہو اور ان پر نماز فرض ہو اس وقت تک یہ نماز کے عادی بن سکے اللہ رب العالمین کے حضور جو بندہ اپنی جبین نیاز کو جھکانے والا بن جاتا ہے وہ یقیناً اپنے تمام تر کاموں اور تمام تر معاملات میں اپنے فریضے کو ادا کرنے والا سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا عمر ابن الخطاب ابن فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب اپنے عاملوں کو خط لکھا کرتے تو لکھتے ان اہم امورکم عندی الصلاۃ تمہارے سارے کاموں میں سے سب سے زیادہ اہم ترین کام میرے نزدیک نماز ہے ہم نے تمہیں مقرر کیا ہے حکومتی کام انتظامی کام سر انجام دینے کے لیے لیکن ان کاموں سے زیادہ اہم کام نماز ہے من حافظ حافظ علیہ علی غیرہ جو بندہ نماز کی حفاظت کرے گا نماز پڑھنے والا بنے گا وہ اور کاموں کی بھی حفاظت کرے گا سارے کام پوری ذمہ داری سے ادا کرے گا ومن ضیعہ اور جس بندے نے نماز کو ضائع کر دیا نماز بر وقت ادا نہ کی نماز با جماعت ادا نہ کی نماز کے اندر سستی اور کوتاہی کا شکار رہا فکان علی اب یا وہ دیگر کاموں کے اندر زیادہ سستی کرنے والا ان کو زیادہ ضائع کرنے والا بنے گا ایک بندے کو اگر اللہ رب العالمین کا ہی ڈر اور خوف نہیں ہے اور اللہ کے خوف سے وہ کام اللہ تعالیٰ کے حقوق پر انجام دینے سے آ رہی ہے تو وہ بندوں سے کیا خائف ہوگا جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر نہیں تو فرمایا وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاوُ أَشْرِكِنِينَ بچہ دس سال کا ہو جائے اسے مارو پیٹو سختی کرو اور اس کو نماز کا عادی بناؤ اس کی ہڈیوں میں رچ بس جائے اس کے دل و دماغ میں بات بیٹھ جائے کہ میرا الہ مالک و خالق ہے اور میں نے دن میں پانچ بار اس کے سامنے سرب و سجود ہونا ہے اور اس کی عبادت کرنا ہے یہ دین اسلام کا ایک تربیتی اصول اور تربیتی چارٹر ہے جس پر پابندی کرنے کے لیے ہمیں دین اسلام نے کہا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح دو ٹوک لفظوں میں ارشاد فرما دیا کل مولود یولد علی الفطرہ فاباواہ یحویدانہ او ینصرانہ او یمجسانہ ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے اللہ کا اطاعت گزار والدین کا فرما بردار بڑوں کا ادب ان کی عزت ان کا احترام کرنے والا اور اللہ رب العالمین کی عبادت بجا لانے والا امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا اور ان کا گرمیدہ بننے والا ہوتا ہے لیکن اس کے والدین یو حوے دانے ہی اس کو یہودی بنا دیتے ہیں او یو مجے سانے ہی یا اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں یونس رانے ہی اس کو عیسائی بنا دیتے ہیں پیدا ہوا تھا مسلمان تھا پیدائشی طور پر پیدا ہونے والا بچہ مومن موحد مسلم لیکن اس کے والدین کی تربیت کے نتیجے میں وہی بچہ بڑا ہو کے کیا بنا یہودی عیسائی یا مجوسی یہ والدین کی تربیت کا اثر ہوتا ہے والدین اگر اس کی تربیت کرے اسلام والی مسلمان رہے گا اور اگر اس کی تربیت کرے یہودیت والی عیسائیت والی اللہ کی بغاوت اور نافرمانی والی تو یقیناً جو اللہ کا باغی اور نافرمان ہوگا وہ والدین کا بھی باغی اور نافرمان جس کو اللہ کی اطاعتوں سے کوئی سروکار نہیں ہوگا اس کو والدین کی عزتوں کے ساتھ بھی کوئی سروکار نہیں ہوگا اور آج کل ہمارے ہاں یہ جو بیماری چل نکلی ہے موبائلوں کی اس لیے تو ویسے ہی نوجوان نسل کا بیڑا غرق کرتے رہتے ہیں اور پھر یہ ظالم موبائل کمپنیاں بڑے عجیب قسم کے ان کے ہتھ کنڈے اور وہ اوقات وہ اوقات جو والدین کے سونے اور نوجوان طالب علم کے پڑھنے کے ہوتے ہیں اس دوران انہوں نے بڑے پیکجز کا آغاز کیا ہوا ہے کہ گھنٹہ گھنٹہ بات کرو پیسے کوئی نہیں پانچ روپے کی کیا حیثیت ہے خوب گپ مارو اور کئیوں نے تو پورا پورا ایک نمبر مخصوص کر لو اور ساری زندگی باتیں کرتے رہو چار آنے بھی نہیں لگیں گے ہمارے کچھ بھائیوں نے عشق پیکج عاشقوں کے لیے بہترین پیکج ہے اور نتیجہ تن اسی کے نتیجے میں وہ پھر بہت کچھ ہوتا ہے فونوں پر ہی وہ پہلے غلطی سے رانگ نمبر ملا گپ شپ چلی اور پھر میل ملاقات شروع اور پھر دعوتیں ضیافتیں شروع اور اس کے بعد پھر سارا کچھ شروع یہی ہوتا ہے لے آئے ہیں تم کو باتوں ہی باتوں میں اور کھل جاؤ گے دو چار ملاقاتوں میں اور ابتدان چند روز وہ تھوڑی بہت ہجک شرم وہ دل کے اندر ہوتی ہے لیکن کیا ہے کہ طبیعت میں کچھ قلق آئے گا چند روز پھر بہلتی بہلتی بہل جائے گی اور پھر والدین بعد میں پھر پریشان کہ ہمارے بیٹے نے کیا چاند چڑھا دیا اور بیٹی نے کیا کرتب دکھا دیا وہ چیزیں جو اولاد کو گمراہ کرنے والی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ گانا بجانا دل کے اندر منافقت کو پیدا کرتا ہے دل میں نفاق اگے گا نفاق کے لیے یہ دل زمین بن جائے گا نفاق کا بیج اس میں بویا جائے گا تو وہ ایسے ہی کرتا ہوں گے معلوم ہو والدین کو ہمارے بچے کی تعلیم کے اندر کیا چیز شامل ہے یہ کیا پڑھنے کے لیے اسکول مدرسے کالج یونیورسٹی میں جاتا ہے اس کی فلوسفیز کیا ہیں اس کی تھیوریز کیا ہیں کیا پڑھتا ہے کیا لکھتا ہے اس کے اوپر پوری مانیٹری پوری نگرانی ہونی چاہیے اس کی مجلسیں کیسے ہیں کیسی ہیں کیسے لوگوں کے ساتھ اس کا میل ملاپ ہے کیسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے یہ ساری چیزیں والدین کی ذمہ داری ہیں ان کے اوپر کڑی نگرانی کڑی نظر رکھیں انہیں معلوم ہو میرا بچہ کب سوتا ہے کب جاگتا ہے کس سے بولتا ہے کس سے ناراض رہتا ہے کیا کیا کھاتا ہے ہے پیتا اس کی آمد و رفت کے ذرائع کیا کیا ہیں اور آمد و رفت کی جگہ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے جو والدین کے کندھوں پر ان کے سروں پر موجود ہے لیکن اس ذمہ داری کے احساس کے بجائے آج والدین کی صورت حال بڑی عجیب ہے کہ وہ بھاگے بھاگے پھرتے ہیں مارے مارے پھرتے ہیں کہ ہم دولت کو کما لیں دنیا کو اکٹھا کر لیں جمع کر لیں جمع کر لیں کس کے لیے اولاد کے لیے جو بعد میں اولاد میں ذریعہ آئے گی اس پر ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا سیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کتاب الجہاد کے اندر نقل کیا بڑا اور بہت نصیحت والا واقعہ ہے فرماتے ہیں جب سیدنا ابن عبد العزیز جنہیں خلیفہ راشد بھی کہا جاتا ہے پانچویں خلیفہ راشد کہا جاتا ہے عموماً جب وہ فوت ہونے لگے ان کے اٹھارہ بچے تھے چھوٹے چھوٹے اس وقت یہ فیملی پلاننگ کے چکر نہیں تھے آج تو وہ دو سے زائد بچے پیدا کرنے پر وہ ٹیکس لگانے کے منصوبے بنائے جا رہے ہیں بہرحال ان کے اٹھارہ بچے تھے اور کسی نے کہنے والے نے کہا ہے عمر امیر المین آپ اپنی اولاد کے لیے تو کچھ چھوڑ کے نہیں جا رہے ہیں ہر ایک کے حصے میں چالیس چالیس درہم بمشکل آتے ہیں اور چالیس درہم ایک معمولی ایک تو تولا پونے چار ماشے تقریباً بنتی ہے یہ چاندی چالیس درہم ایک تو تولہ پونے چار ماشے چاندی بنتی ہے کہ اتنی مالیت ہر ایک بچے کے حصے میں آتی ہے اس کی کیا حیثیت اور کیا وقت ہے زمانے میں اور معاشرے اور دنیا کے سیدنا عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے اپنی ساری اولاد کو کو اور فرماتے ہیں دیکھو میرے مرنے کے بعد دو سوچتے ہیں یا تو تم اللہ تعالیٰ کے باغی اور نافرمان ہو جاؤ یا اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بنو گے یہی کام ہوں گے یا اللہ کے نافرمان بنو گے یا فرما بردار بنو گے تو دونوں صورتوں میں مجھے یہ دکھ نہیں ہے کہ میں تمہارے لیے طریقہ بہت کم چھوڑ کے جا رہا ہوں کیوں فرماتے ہیں مجھے یہ یقین ہے کہ جتنا طریقہ تم میں سے ایک بندے کے حصے میں آئے گا میرے کمائے ہوئے مال میں سے تم میرے کمائے ہوئے مال کے ساتھ اللہ کی نافرمانی والا کوئی کام نہیں کرتا وہ اتنا ہے ہی نہیں کہ اللہ کی بغاوت اور نافرمانی کی جائے بغاوت کے کاموں پہ بڑا پیسہ خرچ ہوگا اور فرما برداری بڑی آسانی سے ہوتی ہے اور اگر میرے مرنے کے بعد تم اللہ کے فرما بردار اور اطاعت گزار بن جاؤ پھر تو مجھے پرواہ ہے ہی نہیں کیوں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں وعدہ کیا ہے وہ صالحین نیک صالح لوگوں کا متولی ان کی حبانی کرنے والا ان کی ضروریات کو پورا کرنے والا ان کا ولی اور دوست اللہ تعالیٰ ہوتا ہے لہذا مجھے کم طریقہ چھوڑنے پر کوئی دکھ اور افسوس نہیں ہاں والدین اپنی اولاد کی تربیت اسلام کے مطابق دین کے مطابق کریں اور دنیا کمائی جاتی ہے ٹھیک ہے نہیں کمائی جاتی پھر بھی ٹھیک ہے کہ دنیا نہ تو کسی کی بنی ہے نہ بنے گی قیامت تک اور سارے حقیقت کو جانتے ہیں لیکن پھر بھی حقیقت کو سمجھتے ہوئے جانتے ہوئے اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایوہ الذین آمنوا تو انفوسکم و اہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة علیہا ملائکت غلاد شداد لا يعصون اللہ ما امرہم و یفعلون ما یعمرون اے ایمان والو خود بھی بچ جاؤ اور اپنی آل اولاد کو بھی بچا لو اس جہنم کی آگ سے جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں اور اس آگ اور جہنم پر ایسے داروغ دربان مقرر ہیں جو کہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی نہیں کرتے وہ بڑے سخت دل بڑے سخت طبیعت کے مالک ہیں اور ان کو جو حکم دیا جائے وہ کر گزرتے ہیں اس آگ سے خود بھی بچیے اور اپنے اہل و عیال کو اپنی آل اور آپ کو بھی بچا لیجئے یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ہم پر فرض ہے کہ ہم بھی آگ سے بچیں اپنے بیوی بچوں کو بھی آگ سے بچائیں ایسے اعمال سے انہیں بچا کے رکھیں ہماری اولاد کا لباس وہ اسلام کے مطابق ہو بیٹیاں لباس پہنے جو ان کے سارے جسم کو ڈھانپنے والا ہو ان کی سطر پوشی کرنے والا ہو اور گھر سے باہر نکلے تو وہ ایسا لباس پہن کے نکلے کہ وہ دس بارہ اٹھارہ بیس سال کی بچی نوجوان لڑکی وہ اسی سالہ دادی محسوس ہو اس کا حسن اس کا جمال اور اس اس کی جوانی پردے کی اوٹ کے اندر چھپ جائے یہ پردے کا مقصد ہے یہ نہیں کہ ایسا لباس بے ویتن کیا جائے کہ وہ اس کے حسن کو اور اس کی خوبصورتی کو مزید چار چاند لگا دے اور دیکھنے والوں کی نگاہیں خود بخود چلی جائیں نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میری امت کے دو گروہ جہنمی ہیں میں نے ان کو نہیں دیکھا ان میں سے ایک گروہ فرمایا کافیات عاریات ایسی عورتوں کا گروہ ہے جنہوں نے لباس تو پہنا ہوا ہوگا لیکن لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی برقع پہن رکھا ہے مقصد کیا ہے جو اندر کپڑوں کی زینت ہے اس کو چھپانا لیکن برقع ہی اتنا زینت والا ہے کہ اندر کے کپڑے میلے کچیلے بھی ہو تو اوپر سے برقع پہنا تو یہ خوبصورت بن گئی کبیز پہنا ہے بازو اس کے آدھے آدھے اور اس کے چاک کھلے کوہلوں تک بلکہ پہلوؤں تک کھلے لمبے لمبے چاک شلواریں عورتوں کی ٹکڑوں سے نیچے ہونی چاہیے وہ اوپر اوپر اور پہنا کیا ہے کاٹن کے لان کے وہ باریک کپڑے ادھر کیا ہے جی گرمی بڑی ہے ہاں کل نارو جہنما انہیں کہہ دو جہنم کی گرمی بڑی سخت ہے اسلام نے اصول متعین کیا ہے کہ عورت نے لباس پہنا ہوا ہے لیکن باہر جانے کے لیے بڑی چادر لبا بڑا برقع پھر بھی پہن کے نکلے اس کے اندر گرمی کے موسم میں رات کے اندر مزید اس کو گرمی لگے گی اور عورت کا تو گھر سے باہر نکلنا ہی فضول ہے کرنا فی بوتی کنہ والا جنا تبرج و جاہلیت والا بناؤ سنگار لوگوں کو دکھاتی نہ پھرو گھروں کے اندر سکھ کے بیٹھی رہو بامر مجبوری اگر نکلنا پڑ ہی گیا تو تھوڑی دیر کے لیے گرمی سہ لو کیونکہ جہنم کی گرمی بڑی سخت ہے اس سے بچنے کے لیے آج کی گرمی کو برداشت کر لینا بڑا نفع بخش سودا ہے فرمایا یہ ایسے لباس بے بیتن کریں گی جی، باریک پتلے ادھورے لباس کیوں مائلات الممیلات یہ عورتیں مردوں پر مریں گی اور انہیں اپنے اوپر عاشق بنانے کی کوشش کریں گی ایسا لباس پہنے گی کیوں تاکہ لوگ دیکھے اور ہمارے گرویدہ ہو جائیں ہمارے حسن کے چرچے ہو لوگوں کے اندر اس وجہ سے ایسا لباس پہنے گیم مسلم کی حدیث فرمایا روس نے ان کے سر بختی اونٹ کی کوان کی طرح پیچھے کو جھکے ہوئے سر کے بالوں کو اکٹھا کر کے وہ پیچھے گدی میں جمع کر لینے والی الجنہ یہ جنت میں داخل نہ ہوں گی ولا یجد ہاں نہ ہی جنت کی خوشبو انہیں ملے گی کذا و کذا حالانکہ جنت کی خوشبو تو بڑی دور دور سے آتی سے باہر نکلے انتہائی پراگندہ حالت میں صاف ستھری ہو کے صابن کے ساتھ ہاتھ منہ دھو کے نہ نکلے اس کے اندر بھی مہک اور خوشبو ہوتی ہے کریمے لگا کے پاؤڈر لگا کے خوشبو والے گھر سے باہر نہ نکلے کیوں سن نبی داود کے اندر حدیث آتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ فرماتے ہیں کہ عورت کوئی خوشبودار چیز استعمال کر لے تو خارجت بھی ہے اور اپنے گھر سے نکلے فمرت بل بجلی سی ریحہا اور مردوں کی کسی مجلس کے پاس سے گزرے اور مردوں کو اس کی خوشبو آ جائے فہیا قضا و قضا ای زانیہ وہ عورت ایسی ویسی یعنی زانیہ ہے فلتغتفل من الجنابت اذا رجعت الى بہت جب گھر آتی ہے تو گھر آ کے غسل جنابت کرے کیوں اس کی یہ خوشبو مردوں کو اپنی جانب متوجہ کرنے کی باعث بنی تھی لوگ اس کی خوشبوئیں سونگتے پھرتے تھے اللہ تعالیٰ نے تو بڑی احتیاط بڑی احتیاط سکھائی ہے فرمایا والا غریب نبی ارجنی ہند عورتیں اپنے پاؤں کو زور سے زمین پہ نہ مارے تاکہ ان کی زینت ظاہر نہ ہو جائے عورت بازار میں چلے اس کے قدموں کی چاپ آواز آہٹ سنائی نہ دے آج کل خریداری کرنے جاتی ہے ہیل والا جوتا سخت سلوے والا خرید کے لے کے آتی ہے بازار میں چلتی ہے پوری گلی کو ٹھڑپ ٹھڑپ کی آواز آتی ہے پتہ چلے کوئی لین آ رہی ہے اللہ نے قرآن میں تعلیم کیا دی ہے لا یغریبنا دی ارجلی ہننا اپنے پاؤں کو زمین پہ نہ پٹھے زمین پہ نہ مارے لیعلم ما یخفین من زینتہم کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی مخفی زینت کا اظہار ہو جائے اگر کوئی زیور پہن رکھا ہے اس کی چھلکار اس کی آواز غیر محرموں کے کانوں میں نہیں جانی چاہیے عورت کی آواز تو بڑی دور کی بات ہے اس کا جو زیور ہے جو اس نے پہن رکھا ہے ہاتھوں میں چوڑیاں وغیرہ پاؤں میں پازیبیں وغیرہ اگر کوئی اس نے پہن ہی رکھی ہیں خدا نہ خاصہ باہر نکلتے ہوئے بھی تو ان کی بھی آواز غیر محرم کے کانوں میں نہ پڑے دین اسلام نے تو اس قدر احتیاط سکھائی ہے اور والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد پر کڑی نظر رکھیں عورت اس اپنا زیب و زینت کا اظہار کرنا ہے اپنے خامد کے سامنے خامد کے لیے بنے سمرے سارا کچھ کرے اس کا حسن و جمال صرف اس کے خامد کے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں ہے ہاں والدین اولاد بہن بھائی ان کے سامنے اجازت دی ہے کہ مجبوری ہے ان کے سامنے بھی زیب و زینت کا اظہار کر سکتی ہے وغیرہ حقیقی اس کا مرکز زیب و زینت کو ظاہر کرنے کا وہ اس کا خامد ہے یہاں معاملہ الٹ ہوتا ہے کہ خامد جب گھر میں آتا ہے تو وہ عورت کی حالت انتہائی پرا گندا قسم کی وہ بالکل کٹانی بن کے بیٹھی ہوتی ہے جمع دار میں جسم سے پسینے کی بدبو چھوٹ رہی ہے جبکہ گھر سے باہر نکلنا ہو بڑی صاف ستھری ہو کے بند سمر کے بہترین لباس خوبصورت کپڑے پہن کے گھر سے باہر سارا معاملہ ہی الٹا ہے ہے سبب کیا تربیت کی کمی ہے اور وہ تربیت کرنے والے مربیوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کی اپنے بیٹوں کی اپنی بیٹیوں کی صحیح اسلامی پرورش صحیح اسلامی تربیت کریں تاکہ ان کی دنیا بھی سمجھے اور اقوا ان کی آخرت بھی سمجھ جائے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے فبا علیہ اللہ